مال مال زندگی کی ضرورت ہے مال زندگی کا مقصد نہیں مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس کی زندگی کی ضرورتیں حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے لیکن اگر مال کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے تو بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو آدمی اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے وہ آدمی کو دنیا میں تباہ کرے گا اور آخر میں بھی انسان کو دنیا میں ایک مدت تک جینا ہے اس لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہیں جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکیں یہ سامان مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے اس کو انسانیت کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں وہ اس کا ایک مفید جز بن کر رہ سکے یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جب آدمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنا وقت فارغ کرے مال انسان کی جسمانی اور مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جو آدمی مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کا جسم تو مسلسل غذا پا رہا ہوگا مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی اس کے ذہن ہستی اپنے خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے کھونا پانا دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی آدمی کس طرح کو کس طرح لینا چاہیے اسلام بتاتا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں یہی پانا بذات خود کامیابی نہیں اس طرح کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہو گیا کھونے یا پانے کے معاملے میں اصل اہمیت خود کھونے یا پانے کی نہیں ہے اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی پر جب یہ تجربات گزرے تو اس کے بعد اس نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا جب آدمی پر کھونے کا تجربہ گزرے تو اس کا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کو محروم یا اور ناکام سمجھ کر حوصلہ کھو بیٹھے یا فریاد و شکایت میں مشغول ہو جائے اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی ذہنی اعتقال کو برقرار رکھے وہ یہ سوچے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا اس لیے مجھے خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے خدا کے فیصلے پر راضی ہو کر ہی میں دنیا میں دوبارہ اس کی رحمت اور توجہ کا مستحق ہو سکتا ہوں اس طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر و ناز کی نفسیات میں ابتلا ہو جائے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اس کے برعکس اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کامیابی اس کے توازن میں اضافہ کرے خدا اور انسانیت کی نسبت سے اس کے اوپر جو فرائض آتے ہیں ان کو وہ اور زیادہ اتمام کے ساتھ ادا کرنے لگے اس دنیا میں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان نہ کھونے والا ناکام ہے اور نہ پانے والا کامیاب کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ ان تجربات کے بعد آدمی کیسا ثابت ہوتا ہے کامیاب وہ ہے جو کھوئے ہوئے اور پانے کے بعد تجربات کے باوجود اعتدال پر رہے دونوں میں کوئی تجربہ اس کو اعتدال کے راستے ہٹانے والا ثابت نہ ہو ایسے ہی لوگ خدا کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں کوئی بھی چیز ان کی کامیابی میں خلل ڈالنے والی نہیں نجات انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات حاصل ہو وہ خدا کی ابدی رحمتوں میں جگہ پائے ہر انسان کا جو موجودہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو موت کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے مومن موجودہ دنیا میں آدمی کو زندگی کے مواقع آزمائش کے لیے ملے ہوئے ہوتے ہیں اگلی دنیا میں جو کچھ کسی کو ملے گا وہ اس کے عمل کے بدلے کے طور پر ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا میں تو ہر آدمی تمام چیزیں لازمی طور پر ہر آدمی کو ملی ہوئی ہیں اس کا مستحق ہو یا مستحق نہ ہو مگر موت کے بعد دنیا میں یہ لزوم ختم ہو جائے گا اس وقت چیزوں کو پانے کا معیار استحقاق ہوگا نہ کہ امتحان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا میں جو لوگ مستحق قرار پائیں گے ان کو ہر قسم کی نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ دے دی جائیں گی مگر جو لوگ غیر مستحق قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا وہ مجبور ہوں گے کہ وہاں کا وہاں کامل محروم کے ساتھ زندگی گزاریں یہی ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کو سب سے زیادہ جس پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی زندگی میں غیر مستحق قرار دیا جائے اور اور نجات نجات پائے پائے ہوئے ہوئے لوگوں لوگوں میں میں شامل شامل نہ ہو ہر آدمی کو اپنی طاقت اور توجہ سب سے زیادہ جس کام پر لگانا چاہیے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اگلے مرحلہ حیات میں وہ غیر مستحق نہ قرار دیا جائے بلکہ وہاں اس کو سعادت اور نجات حاصل ہو اگلی دنیا زیادہ کامل اور ابدی دنیا ہے وہاں ہر قسم کی لذتیں اور خوشیاں بھرپور طور پر اکٹھا کر دی جائیں گی یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان آرزو کرے اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان اپنی ساری محبتیں صرف کر دے مگر اس کی نعمت دنیا بھر کے لیے عمل کرنے کا مقام موت سے پہلے دنیا ہے نہ کہ موت کے بعد آنے والی دنیا آج کی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور اگلی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ آخرت کی نجات صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا مستحق ثابت کریں گے جہاد جہاد کے معنی کوشش کے ہیں دین کی راہ میں کسی بھی سچی کوشش کو جہاد کہا جائے گا آدمی کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر برائی سے روکنے کا نام جہاد ہے دوست ساتھی سماج دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں اس وقت لوگوں کے دباؤ کو قبول نہ کرنا اور اپنے درست رویہ پر جمے رہنا جہاد ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا اور انہیں بری باتوں سے روکنا ایک مشکل ایک مشقت والا عمل ہے مگر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی مہم کو جاری رکھنا جہاد ہے پڑوسیوں یا تعلق والوں کے ساتھ کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یا کسی قسم کا تلخ تجربہ ہو اور آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اشتعال آ جائے مگر وہ اپنے آپ کو جوابی عمل سے روکے اور یک طرف طور پر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ ایک جہاد ہوگا جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا نام کتال ہے یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمنوں سے لڑنا یہ جہاد جہریت کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے جہاد کا لفظی مطلب جنگ نہیں ہے مگر خدا کے حکموں کی پیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کا معاملہ ہے اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے لڑائی والا جہاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے اگر کبھی واقع بچاؤ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس کی نوعیت کا جہاد کیا جائے گا اگر اس قسم کی شدید ضرورت پیش نہ آئے تو جنگی جہاد عمل رکا رہے گا کسی عمل کا نام جہاد رکھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہو جائے گا جہاد صرف وہ عمل ہے جو اسلام کے مطابق جہاد ہو اور اسلام جہاد اصلاً پر امن جد کا نام ہے یہ پر امن جد کبھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی خارجی اعتبار سے کبھی کبھی وہ احساسات کی کی سطح سطح پر پر جاری ہوتی ہے اور اور ظاہری خدا کو پکارنا دعا کا مطلب ہے پکارنا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجات کے لیے یا اپنی زندگی کے اظہار کے لیے خدا کو پکارے یہ پکار بذات خود ایک عبادت ہے خدا ایک زندہ اور مستقل وجود ہے وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جس نہج پہ چاہے واقعات کو واقعات کا مقرر مکمل کر دے خدا کے بارے میں یہی یقین آدمی کے اندر دعا کا جذبہ ابھارتا ہے جب آدمی کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر یہ جذبہ بھی ابھرتا ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے خدا کو پکارے وہ اس سے دنیا اور آخرت کی ساتھ نہ مانگے وہ اس کو اپنا کارساز بنا لے دعا کا نہ کوئی مقرر وقت ہے اور نہ کوئی طریقہ اور نہ اس کی کوئی الا حد زبان ہے یعنی نہ کوئی اس کی مقرر کردہ زبان ہے آدمی ہر لمحہ ہر صورت ہر زبان میں خدا سے دعا مانگ سکتا ہے اگر دعا سچے دل سے نکلی ہو تو ضرور وہ خدا تک پہنچے گی خدا اس کو فوراً سنے گا اور اس کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ فرمائے گا کچھ دعائیں وہ ہیں جو مختلف عبادتوں کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں مگر زیادہ دعائیں وہ ہیں جو کسی دوسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہیں مثلا آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس کی زبان پر رات کی مناسبت سے کچھ دعائیں آ جاتی ہیں اس طرح جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو وہ نئے دن کے بہتر آغاز کے لیے دعا کرنے لگتا ہے اس طرح جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کھاتا پیتا ہے یا سواری پر بیٹھتا ہے یا سفر پر شروع ہوتا ہے یا اپنے معاشی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے یا کسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدایا تو اس معاملہ میں میرے ساتھ بہتری کا فیصلہ فرما دے دعا کا مطلب خدا سے مانگنا ہے مانگنا ہے اور خدا سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا وہ ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے دعا اپنے رب کے ساتھ کس کبھی نہ ختم ہونے والی قلبی تعلق کا اظہار ہے مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہو سکتا اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے حدیث کی کتابوں میں کثرت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مختلف مواقع پر ایک مومن کی زبان سے کس طرح کے دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہیے مثلا ایک آدمی ملاقات دوسرے آدمی سے ہو ایک آدمی کی ملاقات دوسرے آدمی سے ہو تو دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے یعنی یہ کہ تمہاری اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا کھانا کھائے اور جب وہ کھانا ختم کرے تو الحمد اور اس طرح کے دوسرے کالمات ادا کرے گویا کہ اپنے مومن اپنے کھانے کا پینے کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے اور جب وہ اپنا کھانا پینا ختم کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے ایک مومن کے دل سے جب کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہے یا یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ من کا الرجیم اور وہ جب کسی دوسرے مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور اسی طرح جب اس کا کوئی مال کا کوئی حصہ ملتا ہے مال میں سے کوئی حصہ تو وہ کہتا ہے یعنی اے اللہ ہمارے معلوم میں ہماری برکت ہمیں برکت عطا فرما ایک مومن جب سفر کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے اور تو ہی میرے بات میرے گھر والوں کا نگبان ہے اور جب اس کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کہتا ہے ان اللہ ہے اللہ راجیوں یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اس طرح زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے کے لیے اسلام میں دعائیں بتائی گئی ہیں یہ دعائیں ہر موقع پر مومن کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں وہ موجودہ دنیا میں اس کے لیے ہر تجربہ کو ربانی تجربہ بناتی رہتی ہیں مومن اس طرح اللہ کا ذکر اور دعا کے سایہ میں زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ مر کر اپنے رب کو جا ملتا ہے